روح جب میں الہی پائے گی روح جب میں الہی پائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی روح جب میں الہی پائے گی روح جب میں الہی پائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی آدمی شاہی صفت ہو جائے گا آدمی شاہی صفت ہو جائے گا کرگسی خود اپنے پر سمٹائے گی کرگسی خود اپنے پر سمٹائے گی کر گسی خود اپنے پر سمٹائے گی گلشن دل میں تباہے گی بہار گلشن دل میں تباہے گی بہار خواہشوں کی جب کلی مرجھائے گی خواہشوں کی جب کلی مرجھائے گی روح جب اور الہی پائے زندگی میں زندگی آ جائے گی سنتوں کی بارش کر دیجئے سنتوں کی بارش کر دیجئے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی عشق میں خود کو جلا دے اے اثر عشق میں خود کو جلا دے اے اثر رنگ تب تیری محبت لائے گی رنگ تب تیری محبت لائے گی روح جب قرب الہی پائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی آدمی شاہی صفت ہو جائے گا کرگسی خود اپنی پر سمٹائے گی روح جب پور بے الہی پائے